السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھائی شروع کر دیں شروع کی اتنا زیادہ انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ مشکل ٹاپکس آئیں گے تو پڑھیں گے آل دو یہ باتیں آسان آسان سی ہیں لیکن اگر آپ برابر پڑھنا شروع نہیں کریں گے تو یہی باتیں آپ کے لیے مشکل بن جائیں گی لہٰذا آپ کو پڑھائی شروع کر دینی چاہیے ہینڈ آؤٹس بہت اچھا میٹیریل ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں آپ ان کو ضرور پڑھیے ٹھیک ہے اور پھر جو کنفیوژنس آتی ہیں ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیجئے اپنے کوشچنس ڈسکشن بورڈ کو پوچھیے وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالی ضرور بہتر جواب دیں گے اوکے ہم لاسٹ لیکچر میں گفتگو کر رہے تھے آبجیکٹوس آف آڈٹ کے بارے میں اور general principles governing and audit of financial statements کے ریفرنس میں ہم نے آبجیکٹو معلوم کیا کہ آبجیکٹو آڈٹ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آڈیٹر اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا اوپینین ایکسپریس کر سکے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کا وہ آڈٹ کر رہا ہے وہ in all material respects according to the requirements of Companies Ordinance 1984 ہیں اور according to the requirements of International Financial Reporting Standards بنائی گئی ہیں یعنی کہ لوکل لیجسلیشن اور انٹرنیشنل ریگولیشنس کے مطابق فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں پھر ہم نے اس کے پرنسپلس کے ریفرنس میں ہم نے سیکھا کہ پروفیشنل ایتھکس کا ہونا ضروری ہے اور پروفیشنل ایتھکس کے بعد فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی جائیں وہ according to the international auditing standard ان کا آڈٹ کیا جائے اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس جو کہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں آڈیٹرس کو اس کے مطابق ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کیا جائے اور ہم نے ایک اور پرنسپل سیکھا تھا پروفیشنل اسکیپٹسم کا کہ آڈیٹر مائنڈ کے ساتھ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا آڈٹ کرنے کے دوران آڈیٹ ایویڈینس تلاش کرتا ہے تاکہ کوالٹی کے آڈیٹ ایویڈینس ملے پھر ہم نے اسکوپ آف دا آڈٹ کے بارے میں بھی گفتگو کی سو so, باتیں اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا اب ہم زیادہ ٹیکنیکل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو اسکوپ آف دا آڈٹ کے دوران میں میں نے بتایا تھا کہ آڈیٹ پروسیجرس اس کا اسکوپ ہوتے ہیں اسکوپ بہرحال ڈٹرمن کیا جاتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے اور جو پروسیجرز جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا اسکوپ ہوتے ہیں آڈیٹر کا اسکوپ ہوتے ہیں وہ پروسیجرز وجہ بنتے ہیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کی ایویڈینس دا ایشورینس جب ریزنیبل مل جاتی ہے تو اس کے اوپر بیس کر کے آڈیٹر ایک اوپین ڈرا کرتا ہے یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھی اور یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان تمام پوائنٹس میں بے انتہا انفارمیشن موجود ہے لائک آڈیٹرس اوپینئن بیس کرتے ہیں ریزنیبل ایشورینس پر ریزنیبل ایشورینس کیا ہے conclusion that the financial statements are not materially misstated یعنی کہ ریزنیبل ایشورینس یہ ہے کہ آڈیٹر نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ financial statements are not materially misstated یہ ریزنیبل ایشورنس ہے یاد رکھیے گا کہ آڈیٹر کو ایبسلیوٹ ایشورنس کبھی حاصل نہیں ہوتی نہ ہی وہ ایبسلیوٹ ایشورنس کے پیچھے ہوتا ہے اس کا جو اوپین ہے وہ بیس کر رہا ہے ریزنیبل ایشورنس پر اور ریزنیبل ایشورنس کیا ہے آڈیٹر کا اس نتیجے پر پہنچنا کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں میٹیریلی مس اسٹیٹ نہیں ہے اس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے تو سرٹیفکیٹ ہو گئی نا کہ جی میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جبکہ ریزنیبل ایشورینس ایک اوپینین کو ڈرا کرنے کے لیے بیس بنتی ہے سو آڈیٹر نے ریزنیبل ایشورینس جو حاصل کی وہ بیس کس پر ہے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس پر اب وہ جو سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس ہیں اس کے بارے میں اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ آڈیٹر نے تین ایریاز پر تین لیولز پر ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے آڈیٹ ایویڈینس کو ایک اینٹی کو آپ تصور میں لے کر آئیے اس اینٹی میں جو بھی اکاؤنٹنگ ہوگی وہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوگی تبھی ٹھیک اکاؤنٹنگ ہوگی انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ آڈیٹر نے اس چیز کا ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے وہ ایک انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں کی جا رہی ہے یعنی کہ وہاں پر انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہوا ہے اس اس اینٹی کے کے کے اندر اوپر وہ ٹیسٹ ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے کہ کیا یہ انٹرنل کنٹرول ٹھیک کام کر رہا ہے پہلے تو انٹرنل کنٹرول موجود ہے یا نہیں انٹرنل کنٹرول اگر موجود ہے تو کیا وہ انٹرنل کنٹرول ٹھیک طریقے سے ٹرانزیکشن کو پروسیس کروا رہا ہے پھر نیکسٹ بات جو آڈیٹر نے دیکھنی ہے وہ ہے ٹرانزیکشن اینڈ اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں اب ٹرانزیکشن اینڈ اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر آڈیٹر نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کہ وہ جو ٹرانزیکشن اس سارا سال میں ہوئی ہیں جن کو ہم نے فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں پرزینٹ کیا ہے جو اکاؤنٹ بیلنس ہمیں بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں کیا وہ ٹرانزیکشن ٹھیک مانو میں انٹرنل کنٹرول کے مطابق پروسیس ہوئی ہیں جو کنٹرول میئرز رکھی ہوئی تھیں کیا وہ کنٹرول میئرز ان پر امپلیمنٹ ہوئی ہیں ٹرانزیکشن کو پروسیس کرتے وقت اس کو ریکارڈ کرتے وقت اور جو اکاؤنٹ بیلنس ہمیں فائنلی ملے ہیں کیا وہ درست ہیں ایک اس لیول پر اس نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے اور ایک فائنلی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن کے ریفرنس میں اس نے آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے ہوتے ہیں سو so, تین لیولس ہیں ذرا ان تینوں کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے کہ آڈیٹ ایویڈینس ہم انٹرنل کنٹرول کے لیے حاصل کرتے ہیں for transaction and account balance audit evidence حاصل کیے جاتے ہیں and for financial statements preparation and presentation audit evidence حاصل کیے جاتے ہیں ان باتوں کو جان لینے کے بعد اب ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتے ہیں دیکھیے ریزنیبل ایشورینس کے بارے میں میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ ریزنیبل ایشورینس کیا ہے کہ آڈیٹر اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں یعنی کہ فراڈ اور ایرر جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے اس کے اندر اور یہ ریزنیبل ایشورینس کس بات پر بیس کرتی ہے آڈٹ ایویڈینس پر وہ آڈٹ ایویڈینس انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہوں گے ان کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھنی ہے بہت ڈیٹیلز اس پر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ audit evidence transaction and account balance کے ریفرنس میں ہوں گے اور and presentation of financial statements کے ریفرنس میں ہوں گے اب اگلی بات ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہے کہ ہم ٹیسٹنگ بیسڈ یا سیمپلنگ بیسڈ آڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کبھی hundred percent transaction and account balance کو آڈیٹ نہیں کرنا کبھی ہم نے ہنڈریڈ پرسینٹ مینجمنٹ کی ایسرشنس جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا حصہ بن چکی ہیں اس کو ایگزامن نہیں کرنا نہ ہی ایسا کیا جا سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فریم ورک میں کانسپچل فریم ورک میں ایک بات پڑی تھی لمیٹیشنس کے اندر ٹائملی نیس کی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی کوالٹی جو کہ ریلیونٹ ریلائبل کمپیریبل اور انڈرسٹینڈیبل ہیں ان پر لمیٹیشن ہیں ان لمیٹیشن میں ایک لمیٹیشن تھی ٹائملی لینس کہ ہم because of the limited time period financial statements میں وہ کوالٹی ہو سکتا ہے نہ لا سکیں اب وہ ٹائم کیا تھی لائک like پاکستان کے میں تھری منتھس اور انٹرنیشنل سنیرو میں سکس منتھس کے اندر اندر from the date of the balance sheet آپ کو فائنینشل اسٹیٹمنٹس آڈیٹ کروانی ہے اور الٹیمیٹلی ڈائریکٹر سے اپروو کروانے کے بعد ایشو کرنی ہے اب یہاں پر آڈیٹنگ میں اس ٹائملی نیس کی طرف آپ آئیے اگر آپ سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا آڈیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنی اسرشنز ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں مینجمنٹ کی طرف سے اگر ہنڈریڈ پرسینٹ کو آپ ایگزامن کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنا آڈیٹ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے اسی لیے ہم نے آڈٹ رپورٹ میں جو اوپین بیس کیا ہے وہ ایپسلوٹ ایشورینس پر بیس نہیں کیا بلکہ ریزنیبل ایشورینس پر بیس کیا اور ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتی ہے سیمپلنگ کہ ہماری جو ٹیسٹنگ ہے وہ سیمپل بیسڈ ہے ہماری جو ایگزامیشن ہے وہ سیمپل بیسڈ ہے ہم نے سیمپل پر بیس کرتے ہوئے آڈیٹ ایویڈینس کو حاصل کرنا اب جب سیمپلنگ بیسڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ بھی جائیں بلکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک پاپولیشن کا حصہ چھوڑ کر ایک مخصوص پاپولیشن کے حصے کو ایگزامن کر رہے ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ یہ آڈیٹر کی اسکل ہے اس کی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ سیمپل سائز اس طرح سے ڈیزائن کرے کہ وہ ریپرزینٹیو ہو اور جس کی وجہ سے آڈٹ اوپین جو ڈرا ہو وہ کافی حد تک سپورٹو ہو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لہذا پہلی بات جو ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے سیمپلنگ دوسری بات جو ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے inherent limitation of accounting and internal control یعنی کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں پرزینٹ کی گئی ہیں جو آڈیٹر کے سامنے موجود ہیں وہ جس اکاؤنٹنگ انوائرمنٹ میں اور انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں سے گزر کر بنی ہیں اس انوائرمنٹ کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ ہنڈریڈ پرسینٹ درست بنائی گئی ہیں فالو کر رہے ہیں ہم اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزنیبل ایشورینس کیوں افیکٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات اس میں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے ایک سیمپل سائز ڈیٹرمن کیا ہوتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہرنٹ لمیٹیشن ہیں اکاؤنٹنگ کی اور انٹرنل کنٹرول کی جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریزنیبل ایشورینس ہو سکتا ہے ٹھیک حاصل نہ ہوئی ہو یا وہ افیکٹ ہو گئی ہو اب وہ اکاؤنٹنگ کی اور انٹرنل کنٹرول کی کیا لمیٹیشن ہیں number one management overrides the rules بعض اوقات مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں ہم تو اس طرح سے کام نہیں کریں گے جیسا کہ ریگولیشنز میں ہے وہ اوور کر جاتی ہے اپنی مرضی کرواتی ہے اب accountant bound to follow the management اب اگر مینجمنٹ ہی اکاؤنٹنگ درست نہ کروانا چاہ رہی ہو تو اکاؤنٹینٹ کس طرح کی ریگولیشنز کو بیس کرے گا وہ تو مجبور ہوگا مینجمنٹ کی باتوں کو ماننے کے لیے ایک لمیٹیشن ہے پھر ود امپلائیز اب یہ کولیوژن ود امپلائیز کیا ہے آپ کہہ لیں کہ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ آپس میں ملی بھگت کر لیتے ہیں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے سیلس ڈپارٹمنٹ ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ فراڈ کرنا ہے اب وہاں پر کیا کرے گا آڈیٹر آڈیٹر نے تو آڈیٹ ایویڈینس دیکھنا ہے نا اب وہ سیلز کا یا پرچیز کا انہوں نے ایک ایویڈینس بنا لیا آڈیٹر کے سامنے آ گیا آڈیٹر نے تو کہہ دینا کہ ٹھیک ہے اب یہ آڈیٹر کے لیے ایک لمیٹیشن ہو گئی کہ وہ ریزنیبل ایشورینس اس ایویڈینس پر بیس کر کے بنا رہا ہے جو کہ ایک کولیجن کا نتیجہ ہے اسی طرح سے تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی کولیجن ہو سکتا ہے تو جب تھرڈ پارٹی کے ساتھ کولیجن ہوگا لائک سپلائرس کے ساتھ کسٹمرس کے ساتھ لینڈرس کے ساتھ آپ فیک ڈاکومینٹس بنوا لیتے ہیں ان سے اور ان کو ایویڈینس کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اگین آڈیٹر کو تو ایویڈینس چاہیے وہ اس ایویڈینس پہ بیس کر کے جب بات کرے گا وہ کہے گا جی ریزنیبل ایشورینس ہے کیونکہ وہ اب اپنے طور پر اپنے پروفیشنل کے طور پر اس میں بہت زیادہ حد تک پروپ تو کرے گا لیکن اس کی لمیٹیشنس ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائے گا جب اس کو ایویڈینس کمپلیٹ مل جائیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ان ایویڈینس کے مطابق میں نے ریزنیبل ایشورینس حاصل کی اور میرا یہ اوپین ہے ٹھیک ہے نا مزید ایک بات آئے گی افورڈیبلٹی کے ریفرنس میں کاسٹ آف انٹرنل کنٹرول کی انٹرنل کنٹرول کو اسٹیبلش کروانا ایک مہنگا کام ہے اس میں آپ کو نمبر آف امپلائیز بھی زیادہ چاہیے ڈاکومینٹیشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے ہر بات پر رپورٹنگ ریکوائرڈ ہے اپروولس ریکوائرڈ ہیں ریکوائرڈ ہیں تب جا کے وہ ٹرانزیکشن پروسیس ہوتی ہے اب انٹرنل کنٹرول کو جب آپ اسٹیبلش کرواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مہنگا سودا ہے بھائی پھر آپ کہتے ہیں چلو انٹرنل کنٹرول کے اس بات کو مان لو اور یہ بات رہنے دو انٹرنل کنٹرول جب آپ کسی اینٹی میں اسٹیبلش کروا رہے ہوں گے فار ایگزامپل پرچیزنگ کے ریفرنس میں آپ کہتے ہیں جی جب آپ گڈس پرچیز کریں تو وہ گیٹ پر ان کی انسپیکشن ہو سب سے پہلے اور وہاں پر ایک بنے کہ جی یہ گڈس انسپیکشن ہو گئی ان کی اور ہم نے ان کو ٹھیک پایا لہذا یہ اب اسٹور میں بھیجی جا رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں گیٹ پر پورا اسٹاف بٹھانا پڑے گا ڈاکومینٹ بنانا پڑے گا پرنٹ کروانا پڑے گا رہنے دو ڈائریکٹلی اسٹور میں بھیج دو اسٹور والا خود انسپیکشن کر لے گا اب ایک انٹرنل کنٹرول میجر ہے جس کو بائی پاس کر رہے ہیں اب وہاں پر فراڈ ہونے کا چانس بھی ہے کہ اسٹور مینیجر اپنی مرضی سے اس کو کہیں پر خرد برد کر دے اور شو کر دے کہ جی کنزیوم ہو گئی ہے اگر انٹرنل کنٹرول میئر گیٹ پر انسپیکشن والی موجود ہوتی تو وہ گیٹ کیپر کہتا یا انسپیکشن کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا کہ جی یہ چیز میں نے انسپیکٹ کر کے ادھر بھیجی ہے آگے کہاں گئی یہ تو ٹھیک چیز تھی کیپر آپ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز خراب تھی فالو کر رہے ہیں لہذا انٹرنل کنٹرول میئرس بہرحال ایکسپینسو تو ہوتی ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہے اگر آپ وہ کاسٹ انکر نہیں کرتے آپ بچت کے چکر میں پڑتے ہیں تو بہرحال پرابلم آپ کے سامنے آتی ہیں یہ لمیٹیشن ہے انٹرنل کنٹرول کی اور اکاؤنٹنگ کی پھر انٹرنل کنٹرول میئرس جو ہیں یہ آپسلیٹ بھی تو ہو سکتی ہیں ان کی آپسلیسنس کی صورت میں آپ کو دوبارہ سے ان پر ورکنگ کرنا ہوتی ہے کوئی ایک طریقہ کار ہے اب وہ اس زمانے کے مطابق نہیں چلتا اب ہمیں نئے طریقہ کار کے مطابق انٹرنل کنٹرول میئر اسٹیبلش کرنا ہوں گی اگر وہ پرانا ہی چل رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں پرابلمس ہوں گی لمیٹیشن اور پھر فائنلی ہیومن ایرر تو بہرحال کبھی بھی ہو سکتا ہے اب وہ ہیومن ایرر کی موجودگی بھی ایک لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے جو آڈیٹ ایویڈینس حاصل کیا آڈیٹر نے وہ ٹھیک نہیں تھا اور ریزنیبل ایشورنس جو اس نے اس آڈیٹ ایویڈینس پر بیس کر کے حاصل کی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی الٹیمیٹلی اوپینین میں گڑبڑ ہوئی تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بھی باتیں یہ انہرنٹ لمیٹیشن تھی اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول کی اور ایک اور بات جو ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے کہ آڈٹ ایویڈینس جو حاصل ہوتا ہے that is persuasive rather than conclusive nature حتمی نہیں ہوتا کنکلوسو نہیں ہوتا بس مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہے آڈیٹ ایویڈینس جو ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے پرسویسو انٹس نیچر ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کنکلوسو نہیں کہہ سکتے یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے تو یہ جو تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں یوز آف ٹیسٹنگ یا sampling inherent limitation of accounting and internal control and persuasive nature of evidence یہ تینوں باتیں انہرنٹ لمیٹیشن ہیں آڈیٹ کی جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ریزنیبل ایشورینس کو تو معلوم یہ ہوا کہ ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہوتی ہے آڈٹ کی انہرنٹ لمیٹیشن سے اب جب ہم انہرنٹ لمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی ہے جیسے انہیریٹڈ ہوتی ہیں کچھ عادتیں انسان میں لائک like آپ کی آواز آپ کے والد صاحب کی آواز سے ملتی ہے یا کسی بچی کی آواز اس کی امی سے ملتی ہے اب یہ انہیریٹڈ ہے بات ایسا تو ہونا ہی ہے سو so, اسی طرح سے انہیرنٹ لمیٹیشن جو آڈیٹ کی ہیں وہ ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے ایسا تو ہونا ہی ہے کہ ہم نے آڈٹ سیمپلنگ پر بیس کر کے کرنا ہم نے آڈٹ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا کرنا جو کہ اکاؤنٹنگ کے نتیجے میں بنی اس میں اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول کی انہرنٹ لمیٹیشن موجود اور ہم جو آڈٹ کے دوران آڈٹ ایویڈینس حاصل کریں گے وہ پرسویسو ہوں گے کنکلوسو نہیں ہوں گے نیچر سو یہ تین پوائنٹس ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے کہ یہ تینوں پوائنٹس انہرنٹ لمیٹیشن ہیں آڈٹ کی جن کی وجہ سے ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ریزنیبل ایشورینس جب افیکٹ ہوگی تو ڈیفینےٹلی ہمارا اوپینئن اسی طرح کا ہوگا کہ ہمارے اوپینین کے مطابق اس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یعنی کہ آل ٹوگیدر آڈیٹر اپنی بیچارکی کا اظہار نہیں کر رہا کہ نہیں جی میں تو ہوں جناب میں نے تو یہ آڈیٹ اس طرح لنس کے اندر دیا ہے تو میرا یہ اوپین اس طرح سے جو ہے وہ بس یہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ پورے پروفیشنل اسکیپٹسم کے تحت آڈیٹ ایویڈینس کی کوالٹی کو جانچتا ہے اس کے اندر پروفیشنلزم موجود ہے پروفیشنل نالج موجود ہے ڈیو ڈیلیجنس ہے ڈیو کیئر ہے پلاننگ ہے باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے آڈٹ پروسیجر سے گزرتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو آڈٹ پروسیجرز ہوتے ہیں وہ انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹرانزیکشن اینڈ اکاؤنٹ بیلنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اینڈ پرزنٹیشن کے لیے ہوتے ہیں بڑا ڈیپ ڈیٹیل کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ جب ریزنیبل ایشورینس کے ریفرنس میں بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ایشورینس میں اس بات کی دے رہا ہوں کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں اور جو اس کی ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کر رہی ہیں باتیں ان میں اہم ترین بات ہے انہیرنٹ لمیٹیشن آف آڈیٹ جس میں یہ تینوں پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا دوبارہ سے سن لیجئے کہ یوز آف ٹیسٹنگ یا sampling inherent limitation of accounting and internal control and persuasive nature of audit evidence there are few more factors that might affect the reasonable assurance of that auditor. وہ کیا ہے کہ وہ آڈیٹر ججمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے آڈیٹ ایویڈینس کو حاصل کرنے میں اور اپنا اوپین بنانے میں یعنی کہ ججمنٹل بیسڈ اس کا اوپین ہوتا ہے اب جب وہ ججمنٹ پر بیس کر کے اوپین ڈرا کر رہا ہوگا یا اس سے بھی پیچھے آئے آڈٹ ایویڈینس حاصل کر رہا ہوگا تو بہرحال یہ بھی ون آف دا فیکٹرز ہے کہ ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ہنڈریڈ پرسینٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا وہ جتنا بھی پروفیشنل اسکیپٹسم کے تحت آڈیٹ ایویڈینس کی کوالٹی کو کیوں نہ حاصل کرنا چاہے وہ پھر بھی ججمنٹ بیسڈ ہوگا ججمنٹ کے ساتھ یا ججمنٹ پر بیس کر کے وہ کوئی آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے گا یا اوپینین ڈرا کرے گا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اب جہاں پر ججمنٹ آئے گی غلط بھی ہو سکتی ہے تو ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہو گئی اور پھر ایک اور پوائنٹ ایز اے فیکٹر جو کہ ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کر رہا ہے that is existence of related parties کہ بہرحال ریلیٹڈ پارٹیز موجود ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے ریلیٹڈ پارٹیز کیا ہیں like related parties means the people the persons having influence on the management management جن کے انفلوئنس میں ہو وہ ریلیٹڈ پارٹیز ہیں اب related party transaction means entity نے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کی یا اینٹی نے کسی ڈائریکٹر کے اسپاؤس کے ساتھ ٹرانزیکشن کی یا اینٹی نے کسی ایسی اینٹی کے ساتھ ٹرانزیکشن کی جس میں جو ڈائریکٹر ہے وہ سیم ہے اس اینٹی کا ڈائریکٹر دوسری اینٹی کا بھی ڈائریکٹر ہے ان دونوں اینٹیز کے ماں بہن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب یہاں پر آڈیٹ ایویڈینس جیسا چاہیں گے بنا لیں گے یہ بہرحال ایک لمیٹیشن آ اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرنے کے ریفرنس میں سو ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہوگی number one inherent limitation of audit کی وجہ سے جس میں کہ میں نے آپ کو تین پوائنٹس بتائے use of of testing limitation accounting and internal control and persuasive nature of audit evidence پھر فیکٹرز جو کہ ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں ایکسرسائز آف ججمنٹ آ جاتی ہے اور ایگزٹینس آف ریلیٹڈ پارٹیز آ جاتی ہیں جس میں کہ جیسا ایویڈینس آپ چاہیں گے ریلیٹڈ پارٹیز اسے کریٹ کر دیں گے لہذا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ financial statements are free from misstatements misstatements ہو سکتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہاں آڈیٹر یہ ضرور کہتا ہے کہ اس کے اوپین کے مطابق مٹیریل مسٹیٹمنٹس نہیں ہیں فالو کیا کہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں مسٹیٹمنٹس نہیں ہیں ہاں اتنا ضرور آڈیٹر کا اوپینین ہے کہ میرے اس آڈٹ کے بعد میرا یہ اوپینین ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں یہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ سے پاک ہیں اور نہ ہی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کے بعد یہ سمجھا جائے کہ کوئی فیوچر وائبلٹی ہے اس کی اینٹی کی اور نہ ہی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اس اینٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی افیکٹولی اور ایفیشنٹلی ورک کر رہی ہے لہذا ہم نے ریزنیبل ایشورنس کے بارے میں جو بات سمجھ لی وہ یہ ہے کہ آڈیٹر ایک ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے یہ اوپین فارم کرتا ہے کہ these financial statements are free from the material misstatement یاد رکھیے گا اچھا جی اب آگے بات جو چل رہی ہے وہ ہے آڈیٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آڈیٹ رسک کیا ہے risk the auditor express inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated یعنی کہ رسک اس بات کا آڈیٹ رسک کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں رسک اس بات کا کہ آڈیٹر جو اوپینئن دے رہا ہے وہ ہو سکتے ہیں ان اپروپریٹ ہو کب اگر فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ریزنیبل ایشورینس یہ بات ایکنالج کرتا ہے ریزنیبل ایشورینس دی ہے نا آڈیٹر نے تو ریزنیبل ایشورینس کا ہونا اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ آڈیٹر کا جو ہے وہ ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے reasonable assurance I repeat my کہ ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے جب وہ آڈیٹر ایک اوپین دے رہا ہے تو ریزنیبل ایشورینس کا ہونا اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ آڈیٹر کا اوپین اپروپریٹ ہو سکتا ہے فالو کیا I repeat my words reasonable assurance کا ہونا ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے اوپین دیا جا رہا ہے نا ریزنیبل ایشورینس کا ہونا یعنی کہ وہ جو ایشورینس ہے وہ ایپسلوٹ نہیں ہے ریزنیبل ہے اس بات کا ہونا ایکنالج کر رہا ہے اس فیکٹ کو یا اس رسک کو ایکنالج کر رہا ہے کہ آڈیٹر کا ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے صحیح اب دیکھیے آڈیٹر نے وہ جو ریزنیبل ایشورینس دی تھی وہ کیا تھی کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مٹیریلٹی کیا ہے مٹیریلٹی کے بارے میں آپ وہی اکاؤنٹنگ والا نالج لے کر آئیے جو آپ نے اکاؤنٹنگ میں سیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو اگر ڈسکلوز کر دی جاتی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تو users of the financial statements کا ڈسیزن اکنامک ڈسیزن کچھ اور ہوتا یعنی کہ تبدیل ہوتا یہ نہ ہوتا جو انہوں نے اس انفارمیشن کی غیر موجودگی میں ڈسیزن لیا اگر کوئی انفارمیشن فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کر دی جاتی تو user of the financial statement کا اکنامک ڈسیزن تبدیل ہو جاتا تو ایسی انفارمیشن مٹیریل انفارمیشن کہلائے گی ٹھیک ہے ہم بات کس کی کر رہے ہیں مٹیریلٹی کی کہ مٹیریلٹی کیا ہے آل دو ڈیپینڈ کرے گا size and nature of the entity پر لیکن بہرحال جو بھی سائز یا جو بھی نیچر آف دا اینٹی ہے اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو یوز کرنے والا اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر بیس کر کے جو اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اسرشنز ہیں جو بتایا گیا اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو انفارمیشن موجود ہیں ان انفارمیشن پر بیس کر کے وہ ایک ڈیسیزن لے لیتا ہے اب وہ ڈسیزن نہ ہوتا اگر اس میں کوئی مٹیریل انفارمیشن موجود ہوتی سو so, ایسی انفارمیشن جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا اگر حصہ ہوتی تو ڈسیزن تبدیل شدہ ہوتا اس انفارمیشن کو ہم کہتے ہیں میٹیریل انفارمیشن ہے سو so, اس میٹیریلٹی کے بارے میں آڈیٹر کہتا ہے کہ جو میرا اوپینئن ہے وہ کیا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں فری فروم مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہیں اب یہ رسک آف مس مسٹیٹمنٹ کے دو لیولز ہو سکتے ہیں ایک اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور ایک ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ بیلنس یا ڈسکلوئرس کا level I repeat risk of material misstatements level دو طرح کے ہیں اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا لیول یعنی کہ اوور آل فائنینش اسٹیٹمنٹ کے لیول پر مسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں مٹیریل مس یاد رکھیے اب ہم بات کیا کر رہے ہیں آڈیٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کی آڈیٹ رسک کیا ہے کہ ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے کس وجہ سے کہ کوئی مٹیریل مس اس میں موجود ہے اب مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ دو لیولز پہ موجود ہو سکتی ہے یہ بات میں اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ کون سے دو لیول ہیں ایک اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور دوسرا transaction account balance and disclosure کا لیول اب جب ہم اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر فردر دو باتیں آتی ہیں وہ کیا کہ اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول ریلیٹ کرتا ہے اینٹی کے کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ اور یہ ریلیٹ کر سکتا ہے اوور آل اکانومی کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی ڈکلائن کے ساتھ یعنی کہ اب وہ جو مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہیں اسٹیٹمنٹس کے اندر یا تو وہ ریلیٹ کر رہی ہیں انٹرنل کنٹرول ویکنیس کے ساتھ یا ڈکلائنگ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں انڈسٹری کی کنٹری کی ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں ذرا تھوڑا سا چین اپ آپ کرتے جائیے باتیں خشک ہیں اب اس کے اندر میں کس طرح سے آپ لوگوں کو انوالو کروں باتیں چین اپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے بڑے لائٹ انداز میں میں آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کر رہے تھے فیکٹر ان میں انہرنٹ لمیٹیشن آف آڈیٹ تھیں ان کے اندر ہم نے ایکسرسائز آف ججمنٹ کو دیکھا تھا اور ریلیٹڈ پارٹیز کی انوالومنٹ کو دیکھا تھا جس سے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ریزنیبل ایشورینس افیکٹ ہو جاتی ہے اب وہ ریزنیبل ایشورینس جب افیکٹ ہو جائے گی تو آڈیٹر کا اوپینین بھی تو افیکٹ ہوگا نا ذرا چین اپ کیجیے بات کو ریزنیبل ایشورینس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ریزنیبل ایشورینس کو اس کا مطلب ہے کہ ریزنیبل ایشورینس بذات خود ایکنالج کر رہی ہے کہ کچھ مٹیریل مسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی لفظ ریزنیبل ایشورینس کا اب وہ جو مٹیریل مسٹیٹمنٹس کا موجود ہونا ہے اس کی وجہ سے ایک آڈٹ رسک کریٹ ہو گیا اور وہ آڈٹ رسک کیا ہے کہ آڈیٹر کا اوپینئن اپروپریٹ ہے فالو کیا اب وہ آڈیٹر کا اوپین جب ان اپروپریٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہرحال میٹیریلٹی کے لیول پر آ کر کچھ تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے کہ میٹیریلٹی کا لیول ہمیں کچھ بڑھانا چاہیے تاکہ آڈٹ رسک مینیمائز ہو سکے ہم ویسے تو اس ٹاپک کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے نیکسٹ پڑھنا ہے یہ جو اسٹینڈرڈ اس وقت میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ جنرل پرنسپلز ہیں گورننگ اینڈ آڈٹ اب اس میں دیکھیں آپ نے جتنی باتیں پڑھی ریزنیبل اشورینس اس کے بارے میں ڈیٹیلس آگے ہم نے پڑھنی ہے آڈیٹ ایویڈینس اس کے بارے میں ڈیٹیلس آگے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آڈیٹ رسک ڈیٹیل اسٹینڈرڈ آگے موجود ہے مٹیریلٹی ڈیٹیل اسٹینڈرڈ آگے موجود ہے فی الحال تو میں یہ آپ کو جنرل پرنسپلس کے طور پر باتیں سمجھا رہا ہوں اب ہم مٹیریلٹی کا لیول جو ہوگا یعنی کہ جس لیول کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس لیول تک ہم اگر یہ اوپینین دے دیں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے تو اوکے اس حد تک آڈٹ رسک ہمیں قبول ہے فالو کیا لہذا مٹیریلٹی کا لیول ہم اسٹیبلش کریں گے دو پوائنٹس پر ایک اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے لیول پر اور دوسرا transaction account balance and disclosure کے لیول پر سو so, اب آپ کو پتا چلا کہ میٹیریلٹی کا لیول جو ہے وہ کیوں اسٹیٹمنٹ کے لیول اور ٹرانزیکشن اور اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پہ بات آ رہی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کا جو لیول ہے اس میں میٹیریلٹی کیوں افیکٹ ہوگی انٹرنل کنٹرول ویکنیس کی وجہ سے یا اوور آل اکنامک ڈکلائن کی وجہ سے اور پھر جو ٹرانزیکشن کے لیول پر میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں یا اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر یا ڈسکلوجر کے لیول پر جو اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشن کے اندر جو اماؤنٹس ہیں وہ غلط طریقے سے لکھ دی یعنی کہ وہ کولیجن کے اوپر بیس کر کے ہیں جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ امپلائیز کا کولیجن بھی ہو سکتا ہے اور تھرڈ پارٹیز کے ساتھ بھی کولیجن ہو سکتا ہے اور کئی انہیرنٹ لمیٹیشن ہیں انٹرنل کنٹرول کی جس کی وجہ سے مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں ٹرانزیکشن لیول پر بھی اور اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر بھی اور ڈسکلوجرس کے لیول پر بھی so auditor is not responsible for detection of those misstatements that are not material یعنی جو ام میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیکشن اگر نہیں ہو پاتی تو آڈیٹر اس کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے کیونکہ آڈیٹر کا اوپینئن ہی کیا ہے کہ جی اس فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ام تو ہو سکتی ہے پھر نا بات کو فالو کیا ام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ام میٹیریل مسٹیٹمنٹ رہ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی وجہ سے user of the financial statement کے ڈیسیزن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ کیوں رہیں گی اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کئی انہیرنٹ انہیرنٹ لمیٹیشن ہوتی ہیں لمیٹیشن کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے موجود فالو کرا کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ان میٹیریل مسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر امٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو آڈیٹر ریسپونسبل نہیں تھا اس کی ڈیٹیکشن کے ریفرنس میں بات آئی گیس کلیئر ہو گئی آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے تو آڈیٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں پرواہ نہیں ہے کہ اس امٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کسی user of the financial statement کے اکنامک ڈیسیزن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فرق کس کی وجہ سے پڑتا ہے کسی میٹیریل مسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کلیئر لہذا اب میں جو اسٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنے لگا ہوں غور سے اس کو سمجھیے کہ the auditor should plan and perform the audit to reduce audit risk to an acceptably low level that is consistent with the objective of an audit بات سمجھ آئی کہ آڈیٹر نے آڈٹ رسک کو کم کرنے کے لیے اپنے آڈٹ ورک کو اس طرح سے پلان اور پرفارم کرنا ہے کہ ایکسپٹیبلی لو لیول پر آ کر وہ اپنا آڈیٹ آبجیکٹو اچیو کر لیں یعنی کہ آڈٹ رسک بہرحال موجود ہوگا لیکن وہ میٹیریلٹی کے ساتھ اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہے اب یہ آڈیٹر نے اس طرح پلاننگ اور پرفارم اس طرح سے آڈیٹ کو کرنا ہے کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہے اور آڈیٹ آبجیکٹو بھی اچیو ہو جائے بات سمجھ آئی ساری باتیں اگر آپ چین اپ کریں تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس اسٹینڈرڈ کے لاسٹ میں جو بات ہے وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی ریسپانسبلٹی کے ریفرنس میں ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو بنانے کی رسپانسبلٹی ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی ہوتی ہے اب مینجمنٹ نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے designing implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and presentation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error تو معلوم یہ ہوا کہ free from material misstatement کے بارے میں مینجمنٹ کنسرنڈ ہے وہ ایسے انٹرنل کنٹرول بنائے کہ financial statements free from material misstatement ہوں ہاں آڈیٹر نے یہ اپنا اوپینین بتانا ہے کہ واقعی یہ financial statements free from material misstatement ہے نیکسٹ مینجمنٹ ریسپانسبل ہے selecting and applying appropriate accounting policies یہ اکاؤنٹنگ پالیسیز اپروپریٹ ہونی چاہیے اور میکنگ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کو بھی مینجمنٹ ڈیفائن کرے گی سو so, ہمیں جو نٹشل یہاں سے حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ آڈیٹر کے بارے میں یہ ہرگز تصور نہ کیا جائے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہونا آڈیٹر کی ذمہ داری تھی آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں تھی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری مینجمنٹ کی ہی تھی آڈیٹر نے تو ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامیشن کیا آڈیٹ پروسیجر کے ذریعے سے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کیا اور پھر ریزنیبل ایشورینس پر بیس کرتے ہوئے اپنا اوپینین ایکسپریس کر دیا کہ financial statements free from material misstatement ہیں یا نہیں ٹھیک ہے دونوں اوپینین ہو سکتے ہیں نا اوکے جی that's all for the day خاصا خشک رہا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ ذرا ترتیب کے ساتھ باتیں چین اپ کرتے چلے جائیں ہاں انہی چیزوں کو آپ ہینڈ آؤٹ سے دیکھیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اجازت دیجیے اللہ حافظ